حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی والی نظر پوری نہ کی جائے بلکہ اس کا کفارہ دیا جائے اور ایسی نظر کا کفارہ قسم کے کفارے جیسا ہے امام ابو عبد الرحمان نزائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں راوی حدیث سلیمان بن ارقم متروک الحدیث ہے واللہ عالم اس حدیث میں یحییٰ بن ابی کثیر کے کئی ایسے شاگردوں نے اس کی مخالفت کی ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو ستر